قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه وغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین اے نبی آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اللہ ہی کو پکارنے لگو گے پھر جس کے لیے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے ہو چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھاتا رہا پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کے پروردگار ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عقیدہ توحید اور مشرقین مکہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں یعنی اپنی مخلوق میں ہر طرح متصرف ہونے کی قدرت رکھتے ہیں نہ کوئی اللہ کا حکم بدل سکتا ہے نہ اللہ کی حکمت کو پیچھے ڈال سکتا ہے اللہ سے مانگا جائے تو اگر وہ چاہے تو قبول کر لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ نہ گہاں قیامت آ جائے یا ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پکڑے تو تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے کیونکہ جانتے ہو کہ اللہ کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں پھیر سکتا اگر تم غیر اللہ کو رب تعالیٰ بنانے میں سچے ہو تو تجربہ کر کے دیکھو بلکہ تم تو اللہ ہی کو پکارو گے پھر اگر وہ چاہیں گے تو یہ عذاب ہٹائیں گے ایسے وقت تم اپنے شریکوں اور بتوں سب کو بھول جاتے ہو سمندر میں ہونے کی حالت میں جب کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا تمام شریکوں کو بھول جاتے ہو تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا اور جب انہوں نے تکذیب کی یعنی جھٹلایا تو ہم نے فقر اور تنگی کے عذاب میں جکڑ لیا اور امراض و آلام میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں اور اللہ ہی کی طرف خوشو و خدو کریں پھر جب ہم انہیں مبتلا عذاب کرتے ہیں تو وہ اثر گیر کیوں نہیں ہوتے بات یہ ہے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں کچھ اثر ہی نہیں ہوتا شیطان نے ان کے شرک اور معاندت کے اعمال کو ان کی نگاہوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کیا ہوا ہے پس جب وہ ہماری تمبی کو بھی بھول جاتے ہیں اور ایمان کو پس وہ پیش ڈال دیتے ہیں تو ہم پورے رزق کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اور ڈھیل میں پڑ جائیں اللہ تعالیٰ کی سیاست سے اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ اور جب وہ دنیاوی تناعمات پر پھولنے نہیں سماتے اور اپنے اموال اور اولاد اور ارزاق میں ہم سے غافل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ان پر عذاب آ جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے اس نوبت پر وہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں بدحالی و خوشحالی ایک آزمائش ایک ڈھیل حسن بصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس پر رزق وسیع ہو جاتا ہے یعنی کشادہ وہ اس بات پر غور ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سیاست ہے اور جس کو تنگ حالی ہو وہ بھی غور نہیں کرتا کہ اس کی آزمائش کی گئی ہے اور محلت دی گئی ہے رب کعبہ کی قسم جب گنہگاروں کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے تو دنیا میں انہیں سرسبز رکھا جاتا ہے قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس وقت تک نہیں پکڑا جب تک کہ وہ اپنی نعمت میں بدمست نہیں ہو گئے لوگوں دھوکہ نہ کھاؤ کیونکہ فاسق اور گنہ گار لوگ ہی دھوکہ کھاتے ہیں ابوابہ کلی شعین سے دنیاوی راحت و فراخ خالی مراد ہے